ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں اے نبی جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ہاں اپنی جانیں نکالو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ ہی گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سب سے بڑا ظالم کون اور ظالموں کا انجام بد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے شرکا یعنی شریک قرار دیتا ہے یا اللہ کے اولاد قرار دیتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا اور اسی لیے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی بھیجی گئی ہے حالانکہ نہیں بھیجی گئی اکریمہ اور قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں اتری ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ معارضہ کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سنا لیکن اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی ہم بھی کہہ سکتے ہیں آیت زیر ذکر میں ارشاد ہے کہ کاش تم ان ظالموں کو سکرات اور قربات موت کے عالم میں دیکھتے جبکہ فرشتے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوں جیسا کہ ایک دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لسط تہ الدک یعنی مجھے قتل کرنے کے لیے اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے بھی قصہ حابیل و قابل اور فرمایا یبسو تو الئی کم ہوں و السینت ہوں بسو یعنی وہ کفار و مشرقین اے مسلمانوں اپنے ہاتھ اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کرتے ہیں تاکہ تم کو مدرت یعنی نقصان پہنچائے اور برا بھلا کہیں دھاک و ابو صالح کہتے ہیں کہ عذاب کے لیے ہاتھ اٹھانا مراد ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کاش کہ تم دیکھتے کہ مرنے والے کافروں کو ملائکہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر بوقت مرگ یعنی عین موت کے وقت مار رہے ہیں اور اسی لیے فرمایا تاکہ ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکال لیں وہ فرشتے ان کافروں سے کہیں گے کہ اپنی روحوں کو باہر نکالو کافروں کا جب وقت مرگ یعنی موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے ان کو خبریں دیں گے عذاب و نکال کی بیڑیوں دوزخ اور حمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی کی اور رحمان کے غصے کی تو ان کی روح ان کے جسم میں پھرنے لگے گی نکلنے سے انکار کرے گی تو فرشتے ان کو مارنے لگیں گے حتیٰ کہ روحیں نکل جائیں اور کہیں گے کہ اپنی روحیں نکال پھینکو آج تم کو بڑا ذلیل عذاب دیا جائے گا اس سزا میں کہ کیسے کیسے بہتان اللہ تعالیٰ پر تراشا کرتے تھے مؤمن اور کافر کے وقت مرگ یعنی موت کے وقت سے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں قول باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو دنیا و آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ذریعے ثابت و قائم رکھا ہے ابن مردویہ نے یہاں ایک بہت طویل حدیث سند غریب سے ذکر کی ہے جو ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی بتائی گئی ہے ارشاد باری ہے تم ہمارے پاس ایسے فردن فردن یعنی اکیلے اکیلے تنہا تنہا گے یعنی بروز قیامت جیسے خلق اول میں پیدا کیے جاتے ہو یعنی پہلی مرتبہ جس طرح تنہا اس دنیا میں آئے اور یہ بات ان سے معاد میں یعنی قیامت کے دن فرمائی جائے گی جیسا کہ فرمایا کہ وہ اپنے رب کے سامنے صف بصف پیش کیے جائیں گے اور اسی کیفیت میں آئیں گے جیسے کہ پہلے خلق کے وقت تھے یعنی جیسا پیدا کیا تھا ویسے ہی اٹھائے جائیں گے اور تم اس بات کا انکار کرتے تھے اور اس یوم قیامت کو دور سمجھتے تھے اور فرمایا کہ دنیا میں تم نے جو مال و متا جمع کر رکھا تھا اس کو اپنے پیچھے یعنی دنیا ہی میں چھوڑا ہوگے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال لیکن تیرا مال تو صرف اتنا ہی تھا جتنا کہ تو نے کھایا اور فنا کر دیا پہنا اور پرانا کر دیا یا دوسروں کو دیا اور گویا باقی رکھ لیا اس کے سوا تیری ساری دولت دوسروں کے لیے ہے یعنی تیرے پیچھے تیرے ورثے میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا اللہ پاک ابن آدم سے پوچھیں گے کہاں جمع کر رکھا ہے تو کہے گا اے میرے رب جمع کیا اور بڑھا کر وہیں چھوڑ آیا پھر اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے لیے کیا آگے بھیجا بنی آدم دیکھے گا کہ کچھ بھی نہیں بھیجا پھر اللہ فرمائیں گے کہ تیرے وہ سفارشی کہاں ہیں جن کو تو سمجھتا تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں اب وہ کیوں شفاعت نہیں کرتے یہ اس کو ملامت اور سرزنش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ دنیا میں اوسان و اسنام کو پوچھتا تھا اور اولیاء اصفیاء ملائکہ جن شیاطین بزرگان دین اپنے پیر مرشد سجاد نجین کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی زندگی دنیا اور حیات آخرت میں فائدہ بخش ہوں گے قیامت کے روز تو سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے گمراہی ختم ہو جائے گی بتوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن جن کو شریک کر کے لوگ ان کی عبادت کرتے رہے انہیں سفارشی سمجھتے رہے ان کا راج جاتا رہے گا اور اللہ پاک انسانوں سے خطاب کریں گے کہ تمہارے وہ بت اور وہ معبودان باطلا جن کو تم اللہ کے ہاں اپنا سفارش ہی سمجھ رہے تھے اور جن کی عبادت دنیا میں کرتے تھے اب کہاں ہیں جنہیں تم میرے شرکا قرار دیتے تھے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے وہ معبودان باطل کہاں ہیں وہ کیا تمہاری اس وقت کوئی مدد کر سکتے ہیں یا تم ان کی مدد کر سکتے ہو اور اسی لیے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اب وہ شرکا نہیں دکھائی دے رہے ہیں جنہیں تم میرے پاس شفیع سمجھتے تھے اور انہیں بھی مستحق سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے آپس کے تعلقات اب سب قطع ہیں یعنی کٹ چکے ہیں بینکم کو اگر رفع سے پڑھیں یعنی بینکم تو مراد یہ ہوگی کہ تمہاری جماعتیں توڑ دی جائیں گی اور اگر نصب سے پڑھیں تو مطلب ہوگا کہ باہمی اسباب و تعلقات ختم ہو جائیں گے اور اسنام و انداد یعنی جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پوجا اور انہیں اللہ کے برابر شریک قرار دیا تھا تم نے جو امیدیں قائم کر رکھی تھیں وہ سب جاتی رہیں گی جیسا کہ اللہ نے فرمایا اس وقت یہ معبودان باطل اپنے متبعین سے بیزاری ظاہر کریں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے باہمی تعلقات نصب منقطع ہو جائیں گے اور ان کے متبعین کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں بھیجے جائیں تاکہ جس طرح ان معبودوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے ہم بھی ان سے بیزار بنے اے نبی دیکھیے تو صحیح اللہ پاک کس طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر پیش کرتے ہیں اب یہ آگ سے نکل نہیں سکتے سورہ بقرہ آیت نمبر 166 اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں فرمایا جب سور پھونک دیا جائے گا تو آپس میں حسب نصب کچھ باقی نہ رہے گا نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی ایک دوسرے کی پرسش کرے گا اور اصوران کبوت کی آیت نمبر پچیس میں فرمایا تم جو دنیا میں ان کی پرسش کرتے تھے تو صرف دنیاوی زندگی میں محبت و مودت کی خاطر پھر قیامت کے روز ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھے گا اور آپس میں لانت و ملامت کرنے لگیں گے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہاری مدد کو نہ اٹھے گا اور سور قصص کی آیت نمبر چونسٹھ میں فرمایا اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پائیں گے اور سورہ نعام کی آیت نمبر باویس تا آیت کے آخر تک اللہ نے فرمایا کہ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو مشرقین سے ہم کہیں گے اس سے متعلق قرآن میں کثیر و تعداد آیتیں ہیں اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عقید توحید کو سمجھ کر شرک اور اس کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں امن و امان بخشے اور اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے